یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یہ مل کے پڑھنا ہے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو کوئی زبان خاموش نہ ہو سب بھائی مل کے پڑھ لیں یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دیں روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں روتا ہوا جس وقت میں دربار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دیں اس وقت مجھے محبوب دکھا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے ایک دفعہ ذرا پڑھیں بولو دوا سے یا رب محمد میری تھوڑا سا اور بلند آواز سے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میرے تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے جتنی دعا دل کو لگے تڑپ سے ہاتھ اٹھا کے آمین کہنا ہے کہ قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میرے تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے سیدھا کی فاروق کی خواہش بھی یہی تھی صدیق کی فاروق کی خواہش بھی یہی تھی مولا ہمیں محبوب کے پہلو میں سنا دے مولا ہمیں محبوب کے پہلو میں سلا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد تقدیر جگا دے آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک آواز ملا کر ایک نعرہ لگا دے سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا ہے ایک ایک ہی ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد ایک دفعہ پورے جذبے کے ساتھ ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ آباد ختم نبوت زندہ آباد کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوانو ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوانو ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلو یہ اسلام کی ہے بنیا ختم نبوت زندہ با ایک ہی نعرہ ایک ہی ختم نبوت زندہ با